اب ہم آ جاتے ہیں آج ان شاء اللہ ہم کریں گے فصل نمبر دو کیلے مظاہرے کا بیان فصل نمبر دو کیلے مظاہرے کا بیان آپ لوگ پہلے مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا ہے جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا آپ لوگوں نے وہ کیا میں یعنی نے کہا تھا کہ مشق کرنی ہے یاد کیا ساتھ ساتھ تکرار بھی کرنا ہے تکرار کرنا ہے ضروری ہے تکرار تکرار کرنے پوچھنے چلو جی تم بتاؤ تم بتاؤ کیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہوگا یعنی تکرار بھی کرنا ہے تکرار نہیں کی نہیں تکرار نہیں کیا آج ہم چلتے ہیں فصل نمبر دو کے مظاہرے کا بیان اب آپ سمجھیے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے ماضی ایک ہوتا ہے مظاہرے عربی کے اندر ماضی ٹینس آ گیا جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ماضی لیکن جو مظاہرے ہے یہ اپنے اندر دو زمانے رکھتا ہے اپنے اندر دو زمانے پرزینٹ کو بھی رکھتا ہے اور فیوچر کو بھی رکھتا ہے یعنی اس حال کو بھی رکھے گا اور استقبال کو بھی رکھے گا حال اور استقبال دونوں کا استعمال رکھتا ہے مظاہرے تو مظاہرے میں دونوں استعمال ہو اور اس میں ہم یہ بھی پیمانا ہو سکتے ہیں کہ جی وہ پریزنٹ کی بات کی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر کی بات کی جائے کہتے فیل مظاہرے معروف فیل ماضی معروف سے بنتا ہے آج اب بتایا جائے گا طریقہ کہ جی کیلے مظاہرے کیسے بنتا ہے ماضی معروف تھا نا ماضی معروف تھا اعلیٰ تو وہ ماضی معروف تھا فیل مظاہرے معروف ماضی معروف سے بتا اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ کے بعد کا فیل مظاہرے کی گردان چودہ سیگے ہوں گے چودہ سیگے آپ نے اس میں یاد کرنا ہے بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چودہ سیگے ترتیب آپ کو چاہیے ترتیب آپ کو پتا ہو تو آپ کو آپ کے لیے کام بڑا آسان ہے بھائی وہی پہلے چھ سیگے غائب کی ہیں پھر چھ سیگے حاضر کی ہیں پھر دو سیگے متقل کی ہیں مختلف سیگوں ہاں، میں تین مذکر غائب کے پھر اس کے بعد تین معنت غائب کے پھر تین مذکر حاضر کے پھر تین معنت حاضر کے اور دو متکلم یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم تو وہی جو ترتیب تھی وہ یہاں پہ بھی ترتیب اسی طرح ہی بس آپ نے صرف ایک یہ سانچہ یاد کرنا ہے ایک پیٹرن یاد کرنا ہے کہ یہ پیٹرن کیا ہے مظاہرے کے اندر وہ پیٹرن آپ نے یوں کرنا ہے دو اس بات پہلے مظاہرے معروف یعنی اس بات سے مراد پازیٹو اور پہلے مظاہرے معروف معروف میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا معروف کہتے ہیں کہ جس کے فائل کا پتہ ہو تو کہلاتا ہے معروف جانا پہچانا اور مجھول جس کے فائل کا پتہ نہ ہو تو یہ یہ اب چیز دیکھیں کیا ہوگا گردان اوپر سے نیچے کالم وائز یا پالو یا یا فالان یا فالونا سب پالو سب فالان یا پالنا سب پالو سب فالان سب فالونا سب فلینا سب فلان سب فالنا اب پالو نہ چودہ کہ آپ کو بس یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلو سکن غائب یا غائب یا فلان اس طرح کا یاد کرنے کی ضرورت کس طرح ہوگا یا فالو یا فلان یا فلونا سب پلو سا فلانے یا فلنا سب پلو سا فلانے سب فلون سب پلے سا پلنا افلو نفل دوبارہ سنیے یا فلو یا فلان یا فلونا سب پلو سا یا فلنا سب پلو سا فلانے تب فلون سب فلین سب فلان سا فلنا نہ نفل یہ تھا بحث اس بات کے لیے مظاہرے معروف چلتے ہیں کی طرف یہ چلے معروف کو چھوڑ کے ہم ڈائریکٹ تھرڈ نمبر کالم یعنی فورتھ نمبر کالم میں چلے جائیں وہ اوپر کیا لکھا ہوگا بحث نفی سے مظاہرے معروف یہ تھا بحث اس بات کے لیے مظاہرے معروف تو نفی مظاہرے معروف کیسے ہوگا شروع میں لا لگا یہ اسے شروع میں لا لگا دیتے ہیں باقی کوئی چینجز نہیں ہے صرف لا کے اندر یہاں پہ لا لگائیں ٹھیک ہے بس یہ کیا خاص وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں زبان جب بنا کرتی ہے زبان جب بنا کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی رولز ہوتے ہیں پہلے زبان بنا کرتی ہے بعد میں روز بنا کرتے ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے رولز بن جائیں اس کے بعد زبان بنے روز تو ہمیشہ ان زبان کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں عرب کیا کرتے ہیں عرب حرف جب ماضی کی نفی بیان کرنی ہوتی تو ماں کے ذریعے کرتے ہیں اور اگر مزارے کے نفی بیان کرنی تو لا کے ذریعے کرتے ہیں اب کیوں کرتے ہیں یہ اب وہ سمجھیں تاکہ وہ کیوں ایسے کرتے ٹھیک ہے اب بہت سی وجوہات لوگ بتائیں گے کہ جی یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ یہ ساری باتیں بھی طریقہ بھائی ارب ایسے آپ کو پروناؤنسیشن ہوتی ہے آپ کہیں کہ ہیں پی یو کی اب کیوں ہوتا ہے بھائی بی یو کی بٹ ہوتا ہے اور پی یو کی کٹ ہوتا ہے اب دیکھا جائے تو فرق تو بھائی ہونا نہیں چاہیے کوئی لیکن یہ ایک وہ ہے بھائی وہ پڑھتے ایسے ہیں اس وجہ سے یہی کام ہوگا لا اس لیے لا یا فل لا یا فلان لا یا فلون لا تفل فلان لا یا فل لا تفل لا تفلان لا تفلون لا تفل لا تفل لا نہ ہو گیا یہ تھا بحث نتی مظاہرے معروف اب ہم چلتے ہیں تھرڈ نمبر کالم سے واپس آئیں بحث بات مظاہرے مجبور مشغول مظاہرے مجبور اب مجبور کی بات آئے اس کی کتان کیسے آپ یاد کریں گے آپ کی کتان یاد کریں گے you follow you follow you you فلونا تو فلو تو نے یو پلنا فلو تو تو فلونا تو تو پنا تو پلنا دوبارہ سنیے پلو یو پلا نے یو فلونا سب پل پلا نے پلاں تو پلون تو پلنا یہ اس بات کی جب مجھول میں جائیں گے بس میں لا لگا دیں ایک گزام یاد کریں گے دوسری گزام کو بہت یاد ہوگی لا یو پل پلا لا لاگی پلو تو پلا لا یو پلنا لا تو پل لا تو پلان لا تو میں لا تو پلا لا تو پلنا لا پلو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پیٹرن آپ کو پتا ہونا چاہیے پیٹرن ایک یاد کرنا ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ بھی آپ ایک دم یہاں بھی چینج ہوتا ہے دیکھیں یا پلو یا فلان یا فلان یا فلنا ٹھیک ہے چھپے چیزیں سے آپ کی ذرا زبان تھوڑی سی چینج ہوگی ایک دم اس کو اپنا خیال کیا کریں یا فلاں کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں یہ سارے سیکھے کے سگے ہو گئے اب کفل کفل کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد آپ دیکھیں گے سب پہلو پہلے بھی آ چکا ہے واحد غائب کا بھی سیکھا ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی سیکھا ہے سب پہلو دونوں بالکل سیم ہے بالکل سیم ہے پتہ کیسے چل دیتا ہے پتہ کیسے چلتا ہے بھائی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم سنتے ٹھیک ہے تم کیا کر رہے ہو اگر ہے تو تم کیا کر رہے ہو اگر مونس ہے تو تم کیا کر رہی ہو تو تم تم دونوں ایک جیسے ہیں لیکن آگے سے آپ تھوڑا بہت پہچانتے ہیں ایسے یہاں پر بھی کہتا ہے پلوں کا ٹھیک ہے ہاں ترجمہ یاد کرنا ہے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے ترجمہ یاد اس کرنا ہے آپ نے کہ ایک دفعہ یاد پتا چل اس سے کیا فل تفل و کیا ہوتا ہے جمع غائب کا تجمہ کیا ہوتا ہے افنان کا تجمہ کیا ہوتا ہے تو آپ خود بخود بناتے جائیں گے مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے ہم سے چڑھانے کی بات بہت زیادہ لمبا نہیں آتی ہے سر تو سب کرتا ہے یا کرے کہ ایک مرتبہ فلاں نہیں کرتے ہو یا کرو گے تم ہاں۔ پالی ہو یا کرو گے تم پالی یہ مونت کا مونت سکے گا پالی کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت سب پالا نے کرتی ہو یا کرو کرتی سب النا سب پالنا یہ اب سیگا جمع مونت آ یا پالنا کی طرح کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں نفلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت نفلو کرتے ہیں یا کریں گے ہم دونوں عورتیں یہ سب مرد یہ سب عورت یہ اس کا ایک اس طریقے سے آپ نے یاد کر تو یہ پتا ہونا چاہیے دیکھیں کرتا ہے یا کرے گا کرتا ہے یا کرے گا کرتا ہے ایک مرد دو تین مرد ٹھیک ہے ایک مرد دو مرد یا زیادہ ٹھیک ہے نا تو پھر اس طرح کرتا ہے تم تم زیادہ آپ نے وہ کرنا ہے آپ کو بس پتہ کیا ہے کس کے لیے کیا لفظ بولنا ہے یعنی سارا ہے کرتے ہو یا کرو گے کرتے ہے یا کرے گا بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی یہ فلاں ہے ٹھیک ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوگا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مت کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مت کرتا ہے یا کریں گے وہ سب مت کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت کرتی ہے یا کریں گی وہ دو عورتیں کرتی کرتی ہو یا ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مت کرتے ہو یا کرو گے تم دو کرتے ہو یا کرو گے تم سب مت کرو گی کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں کرتا ہوں کیا کروں گا میں ایک مت یا ایک عورت کرتا ہوں یا کریں گے ہم دو مت یا دو عورتیں عورتیں یا یا سب سب دیکھیں یہ یہ آپ یہ کام کر رہے ہیں بس دو دو ایک دو زیادہ سب ایک دو سب ایک دو سب بس کے لیے وہ غائب کا لفظ بولیں یعنی اس کے لیے بولیں غائب ہو ہاں شروع میں مجھول کے اندر آپ کا کیا آئے گا مجھول میں سے کیا آئے گا یا سا فرق نا مجھول کا گھر تانا مجھول کا دانا یاد کریں گے تو کیسے ہو جائے گا یو فالو مجھول میں کیسے ہو جائے گا you follow you follow you فلان یو پلون تھا اب اس کا ترجمہ دیکھیں یہ بھی اب یہ نہیں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد ٹھیک ہے لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا وہ ایک مرد بھائی اس سے مراد وہی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں یو پلو کیا جاتا ہے یہاں پہ کہیں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ دو مت کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ سب مت کی جاتی ہے یا کی جائے گی وہ ایک عورت کی جاتی کی جاتی ہے یا کی جائیں گی وہ دو عورتیں کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی وہ سب عورتیں کیا جاتا ہے تو یا کیا جائے گا کہ ایک مت کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم دو مت کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم سب مت کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو ایک عورت کی جاتی کی جاتی ہے کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی تم دو عورتیں کی جاتی ہیں کی جاتی ہو یا کیے جاؤ گی تم سب عورتیں کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا میں ایک مرض یا ایک عورت کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے ہم دو مرض یا دو عورتیں یا سب مرضی سب عورتیں پھل پہلا آپ کو پتا ہونا چاہیے بس اس کے بعد اب اسی سیگوں کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا چھ غائب کے چھ حاضر کے دو کے اور یہ بھی آپ کو طریقہ بتایا ہوا تھا کہ پہلا واحد کا سیگا ہوگا دوسرا تسمی کا سیگا ہوگا تیسرا جمع کا سیگا ہوگا بس تکمی کو چینج کرتے جائیں اور یاد کرنے میں بس آپ یاد یہ رہے تھے یو پلو یاد کرتے ہیں بس اب آ گیا لا یا پل لا یا پل لا یا فلو یا فلسا کرتا ہے یا کرے گا تو لا کا مطلب ہے نہیں لا کا مطلب کیا ہے نہیں تو اب اس میں میں آپ نہیں نہیں لگاتے جائیں لا یا فلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مت نہیں کرتے یا نہیں کریں گے وہ دو مت نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ سب مت نہیں کرتی ہے یا نہیں کریں گی وہ ایک عورت نہیں کرتی ہے یا نہیں کریں گی وہ دو عورتیں نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی سب عورتیں نہیں کرتے ہو یا کرو گے تم نہیں کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مت نہیں کرتے ہو یا کرو گے تم دو مت نہیں کرتے یا کرو گے تم سب مت نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی تو ایک عورت نہیں کرتی یا نہیں کرو گے تم دو عورتیں نہیں کرتے یا نہیں کرو گے تم سب عورتیں نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا میں ایک مت یا ایک عورت مجھول نہیں ہے اچھا میننگ ایک سیم نہیں ہے کرتا ہے یا کرے گا کیا جاتا ہے یا کیے جائیں میننگ سیم ٹو سیم ہے ترجمہ دیکھیں نا آپ ترجمہ دیکھیں سیم ہے کرتا ہے یا کرے گا کیا جاتا ہے کرتا ہے کا مطلب فائل معلوم ہے وہ ایک مت اور وہاں پہ سبجیکٹ بن رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے کرتا ہے اور کیا جاتا ہے یہاں پہ وہ آبجیکٹ بن رہا ہے کرتا ہے یا کرے گا ایک مت نہیں سب پتا ہے نا فائل کون ہے تو کر رہا ہے کام کہہ رہے ہیں تم کر رہے ہو نہیں کرتے ہو یا کرو گے تم تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اچھا جی قاعدہ بلکہ میرے خیال میں کرتے ہیں کیونکہ کچھ اسٹوڈینٹ کی چھٹی پہ تو نہیں ہے اسٹوڈینٹ چھٹی پہ تو نہیں ہے یہ بات ہوتا ہے یس وہ وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ میں ان اللہ بتاؤں گا آپ کو یس وہ یس فالوں کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے نا کھا لو یا یش ریگو یہ انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کبھی یہ یس ریبو ہوگا کبھی یہ یس ماؤ کی طرح ہوگا یعنی کبھی اوپر جو این کلمہ ہوگا اس میں زیر آ رہی ہوگی کبھی این کلمے کے اوپر زبر آ رہی ہوگی کبھی این کلمے سے پیش آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا جیسے یف فالو کے اندر این کلمے سے زبر آ رہی ہے کبھی یہ یفو ہوگا کے نیچے زیر ہوگی کبھی این کے اوپر یہ ان شاء اللہ بتائیں گے اس سے اوپر گردانے بنتے باپ بنتے ہیں باپ بنتے یہ ان شاء اللہ وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی چھ باپ ہوتے ہیں مجرد کے چھ باپ ابھی تو ہم بچوں والی چیزیں چل رہے ہیں نا ایسا ایسا آگے بتاتے جائیں گے آپ کو اور آپ کو شاید سمجھ آئے گی مشکل نہیں سمجھ آئے گی آپ کو خود بخود آپ کا زبان چلے گی ابھی ہم آپ کو زبان چلوا رہے ہیں اس ایک اسکول پر ان شاء اللہ اس پہ چل جائے گی زبان پھر باقی آپ کو بہت آپ کو ایک سیگا بتایا جائے گا آپ نے خود باقی چوگے بنانے تو آپ نے خود چیزیں بنانے ٹھیک ہے جی چلیں آج اتنے ہی آج اتنے ہی بات ٹھیک